حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات کے دنوں میں پردہ ہٹایا جبکہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بنائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا لوگوں نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف اچھا خواب ہی باقی رہ گیا ہے جسے کوئی مسلمان دیکھ لیتا ہے یا کسی کے لیے اسے دیکھا جاتا ہے اور مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے رکو میں رب تعالیٰ کی عظمت اور سجدے میں دعا خوب کیا کرو یہ اس لائق ہوتی ہے کہ قبول کر لی جائے سننے ابو تابود حدیث نمبر آٹھ سو چھہتر